عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں مالک بن انس نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کسی کو ایک عمدہ گھوڑے پر سوار کیا یعنی اسے دے دیا تو اس کے نئے مالک نے اسے ضائع کر دیا یعنی اس کی ٹھیک طرح سے خبر گیری نہ کی میں نے خیال کیا کہ وہ اسے کم قیمت پر فروخت کر دے گا چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور نہ اپنا دیا ہوا صدقہ واپس لو کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قید چاٹنے کے لیے اس کی طرف لوٹتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تریسٹھ